وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انکم مثلهم ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم اور اللہ قرآن کریم میں تمہارے لیے اتار چکا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو یہاں تک کہ وہ کفار اس کے علاوہ کوئی اور بات کرنے لگیں ورنہ تم انہی جیسے ہو جاؤ گے بے شک اللہ تمام منافقین اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے مشرقین مکہ اپنی مجلسوں میں قرآن کریم کا مذاق اڑاتے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے ساتھ بیٹھنے سے منع فرمایا اور سورت الانعام کی آیت اڑسٹھ نازل کی وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوزُونَ فِي آيَاتِنَا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیتوں میں عیب جوئی کرتے ہیں تو ان سے کنارہ کش ہو جائیے یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں اور اگر آپ کو شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیے چنانچہ اس آیت کے نزول کے بعد مسلمانوں نے کافروں کے ساتھ بیٹھنا بند کر دیا جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو یہود اور منافقین کے ساتھ ان کی مجلسوں میں بیٹھنا شروع کر دیا جہاں یہود قرآن کریم کا مذاق اڑاتے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی جس میں مسلمانوں کو یاد دلایا گیا کہ اس کے قبل قرآن میں اللہ کا حکم آ چکا ہے کہ جن مجلسوں میں کفار قرآن کریم کا مذاق اڑایا کریں ان میں نہ بیٹھو اس لیے کہ تمہارا ان کے ساتھ بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی آیتوں کے انکار کیے جانے اور ان کا مذاق اڑائے جانے پر تم راضی ہو پھر کفر اور عذاب جہنم کے مستحق ہونے میں تم انہی کی مانند ہو جاؤ گے جیسا کہ اللہ نے آگے فرمایا کہ اللہ منافقین اور کفار کو جہنم میں اکٹھا کر دے گا حاکم کہتے ہیں کہ جو علماء اسلام ملحدین اور مخالفین اسلام کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے ان کی مجلسوں میں جاتے ہیں ان کے لیے کوئی ممانعت نہیں بلکہ انہیں اجر و ثواب ملے گا اور اگر کسی مجلس میں اللہ رسول یا دین اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو جو شخص اس سے راضی ہوگا وہ کافر ہو جائے گا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان ازم مثلہم یعنی تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے ابن جریر نے زحاق کا قول نقل کیا ہے کہ ہر وہ آدمی جو دین میں کوئی نئی بات پیدا کرتا ہے اور قیامت تک ہر بدعتی اس آیت کے ضمن میں آئے گا امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ چونکہ قرآن کریم میں خصوص سبب کا نہیں بلکہ عموم لفظ کا اعتبار ہوتا ہے اس لیے ہر وہ مقام و موقف جہاں دلائل شرعیہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اس سے اجتناب کرنا واجب ہے مثال کے طور پر اسیران تقلید شخصی جو قرآن و سنت کے بدلے میں لوگوں کی آرا کو قبول کرتے ہیں اور جب کسی عالم کو اس مسئلے پر قرآن و سنت سے استدلال کرتے دیکھتے ہیں تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور لوگوں کو باور کراتے ہیں کہ اس نے ان کے امام مذہب کی مخالفت کر کے جس کو انہوں نے معلم شریعت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دے رکھا ہے کسی بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے ایسے لوگوں کی مجلسوں سے پرہیز کرنا لازم ہے